حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز مؤخر کی حتیٰ کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے پکارا اے اللہ کے رسول نماز کے لیے تشریف لائیے عورتیں اور بچے سو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پانی کے قطرے آپ کے سر سے گر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے یہ ہے عشاء کی نماز کا اصل وقت اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ سو تینتیس